اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں